اور ڈال تو دے جو تیرے دیہنی ہاتھ میں ہے اور ان کی بناوٹوہے کو نگل جائے گا وہ جو بنا کر لائے ہیں وہ تو جادوگر کا فریب ہے اور جادوگر کا بھلا ناؤ ہوتا کہیں آوے